وَصَبِّحُوهُ سب وَأَصِيلًا معزز سامعین حادین مسجد بزرگان دین نوجوان ساتھیوں قرآن پاک سور حضاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالی کا ذکر کرنا ذکر الہی یہ انسان کے فرائض میں سے ہے اللہ تعالی نے انسان پر جو فرائض مقرر کیے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے ذکر الہی بہت بڑی عبادت ہے یہ آپ جو روز نماز دیکھ رہے ہیں ان تمام کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی ہی بیان کیا ہے فرمایا واقع مصلاطا لی ذکری اے موسا نماز کو قائم کیجیے ہمارے ذکر کے لیے یہ سب ذکر کے اقسام اور ذکر کے انواع ہیں اللہ رب العالمین نے ذکر الہی ہی پر ہم تمام مسلمانوں کی کامیابی کو موقوف رکھا ہے فرمایا جمعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب جمعے کے دن جمعے کی نماز مکمل ہو جائے فارغ ہو جاؤ اور فیدا قبیت صلاح جب تو جب نماز مکمل ہو جائے فن تشروف الارض تو اب زمین پر اپنے کاروبار کے لیے پھیل جاؤ و اللہ کثیر اللہ کم تفل بعد نماز جمعہ جب تم اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول ہوگے اور روزی روٹی کے انتظام میں بھاگ دوڑ کرو گے تو اس وقت تم اللہ تعالی کو خوب کثرت سے یاد کرو گے تبھی تم کامیاب ہوگے ود قر اللہ کا اللہ کم تو خوب کثرت سے تم لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے روزی روٹی کاروبار ذرائع آمدنی حرفہ اور پیشہ اپنانے کے لیے بھی ذکر الہی کو شرط قرار دیا کہ کامیابی چاہتے ہو تو وب پر اللہ کثیر اللہ تفلحون اللہ تعالیٰ کو بھولو نہیں جمعے کے دن مسجد سے جانے کے بعد بھی اپنے دنیاوی کاروبار میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کو بھولو نہیں بلکہ ود کو اللہ کثیر اللہ القم خود خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ حضرت ابو موسا الشری رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی الہ صاحب نے ساتھ رمایا مسل البی ید کرو رب لا ید کرو رب مسل الحی ہوب مسلے آپ نے ساتھ رہا جو مسلمان جو بندہ اللہ بہو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے جو انسان ذکر الہی کرتا ہے اس کی مثال وہ رب بہو اور جو اپنے رب کو بھولا رہتا ہے رب کے یاد میں رب کی یاد میں غفلت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے مسل الحی والمی جتنا فرق میلے زندہ اور مردے کے اندر ہوا کرتا ہے ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ ایک زندہ انسان ہے اپنے زندگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اسے بہت بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے اور اگر انسان یہ زندے کے مانند ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے زندگی سے فائدہ نہ اٹھایا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں غفلت کیا تو نبی رحساں فرماتے سمجھو کہ وہ مردہ ہے ذکر لاہی اور ذکر لاہی کرنے والے اور ذکر الہی سے غافل انسان میں نبی رہ کا فرمایا اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک زندے اور مردے آدمی کے درمیان فرق ہوا کرتا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اسی لیے سور احزاب کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خوب کثرت سے ذکر لاہی کرنے کا حکم دیا فرمایا یا دکران کا سیاح اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرو کر اللہ ذکر کثیرہ اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو وہ سب دکھو بکرتوں اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی خوب کبری آئی اور بڑائی بیان کیا کرو اللہ رب العالمی نے عشایت میں ہمیں ذکر کثیر کا حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے اور کتنا زیادہ اللہ اکبر ایک صحابی آئے کہیں گے یا رسول اللہ ان شرائع اللہ قد کا علیہ سنن ترمیدی کی حدیث الہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں ہم پر فرض قرار دے دیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں اب اس سے زیادہ فرائض کی پابندی کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے اب آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں جو فرض نہ ہو اور خوب پابندی سے ہم اسے اپنائیں وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے آپ نے شاخ فرمایا اگر فرائض کے بعد تم کوئی ایک ایسا عمل کرنا چاہتے ہو جس اس عمل کی برکت سے تمہیں نجات مل جائے کامیاب ہو جاؤ تو لا یزال السانوں کا ذکر اللہ ہمیشہ کوشش کرو کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تازہ رہے ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تازہ رکھو اللہ رب العالمین نے ذکر الہی میں بڑے فائدے رکھے ہیں ایک بہت بڑا فائدہ تو میرے بھائیو یہ ہے بلکہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو انسان اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلے اسے خوب یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من سر رہو سجیوان تم میں سے جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کبھی مشکلات میں اپنی پریشانیوں میں دکھ درد میں اپنی تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کی پریشانی کو دور کر دے اس کی دعاؤں کو قبول کر لے تو اسے چاہیے کہ فل یب کو اللہ پھر رخا آج فرمایا اسے چاہیے کہ خوشحالی میں خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے انسان خوشحالی میں ہاں اپنے اچھی حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے گا تو جب بھی کوئی پریشانی آئے گی اللہ تعالیٰ فوراً اسے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتے ہیں اسی لیے قرآن پاک سورت البقرہ کی مشہور آیت رب العالمین فرماتے ہیں سد قرونی اد میرے بندو مجھے تم یاد رکھو یاد کرتے رہو اس کے بدلے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یاد رکھے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اور نگرانی اور اپنے یاد میں رکھے اسی لیے اللہ کے تاکہ فرمایا سد قرونی اد کم یاد کرو گے اے نبی رہتا شاہ نے فرمایا یا اے عبد اللہ اد اللہ اد اللہ اے عبد اللہ اے عبد اللہ تم یا غلام اے پیارے بچے عبداللہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے یاد رکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں آپ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں رہیں آپ اللہ تعالیٰ کی رعایت میں رہیں تو اس کا صرف ایک ذریعہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے آپ اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کریں ذکر الہی کا میرے بھائیوں ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد رکھتا ہے اللہ تعالی ہر ہر مرحلے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا جس کا ساتھ دینے لگے اس کا اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں اور جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اور جس کو اللہ جس کے اللہ تعالیٰ یاد رکھے اسے دنیا سے کوئی نہ مٹا سکتا ہے نہ اسے کوئی ضرر اور نقصان پہنچا سکتا ہے دیکھتے نہیں نبی علیہ اسلام کا واقعہ موسا علیہ سرات شام کا واقعہ ذرا دیکھو سامنے موجے مارتا ہوا دریا ہے دشمن اے سارے دشمن پیچھے اے قریب آ چکے ہیں موسا علیہ خان کے ساتھی کہتے ہیں موسا انہیں دیکھو رقو یہ دشمن سامنے آ چکا ہے اب ہمیں یہ پکڑ لیں گے نہ سامنے جا سکتے ہیں دریا ہے اور پیچھے پلٹتے ہیں یا یہاں کھڑے رہتے ہیں تو ذرا دیکھو یہ فرون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ چکا ہے موسا کلیم اللہ نے ایک ہی جواب دیا ہمارے مسلمان بھائیوں ہمارے امتیوں سامنے دریا ہے پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے پیچھے سے دشمن پہنچ چکا ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے لیکن تم بے فکر رہو نہ یہ دریا تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ یہ دشمن تمہارے قریب پہنچ سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کل ان ربی سجا دین یہ دشمن سامنے ہے دریا سامنے ہے دشمن پیچھے پہنچا ہوا ہے لیکن ہمارے ساتھ ہمارے ہمارا رب ہے ان قریب ہمارا رب دیکھو ہماری رہنمائی کرے گا موسب صحیح ہے سورت التوبہ کی آیت اور صحیح بخاری کا واقع یاد رکھیں نبی علیہ السلام اکبر کے ساتھ غار میں دشمن ظالم مکہ بالکل گار کے منہ میں کھڑے ہوئے ہیں سدی کے کہتے یا رسول اللہ ان میں سے اگر کوئی کافر اپنے قدموں پر نگاہ ڈالے گا تو قدموں سے پہلے ہم پر اور آپ پر اس کی نگاہ پڑ جائے گی ہم نہ کوئی بھاگنے کا چانس رہ گیا ہے اور نہ کہیں چھپنے کا چانس ہے نہ ایک ہی جواب دیا یا ابا بکر نہیں ہوا ہما گار تک بند ہے آگے راست آگے گھسنے کا چھپنے کا راستہ نہیں دشمن ساتھ سر پر کھڑا ہوا ہے بظاہر بچنے کا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا ہے لیکن ابو ابرا بتاؤ دو آدمی ہیں ان دونوں آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی خود اللہ رب العالمین ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے لیکن کب جب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں لیکن مشکل کیا ہے گاڑی میں بیٹھے تو گانا سنتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے تو گانا سنتے ہوئے ہوٹل میں بیٹھے تو گانا سنتے ہوئے پلین پہ بیٹھے تو گانا سنتے ہوئے گھر میں داخل ہو تو گانا سنتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہمارا ساتھ دے کیوں پہلی یہ شرط تھی حد قرونی اد قرکم مجھے یاد رکھو گے تب میں تمہیں یاد رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی صحبت اللہ تعالیٰ کی میت نصیب ہوتی ہوتی ہے نہ اللہ تک رسول اے رسول وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث قدسی بڑی اہم ہے <coughs> آپ نے ساتھ رمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو انا معذن اب دی میرا بندہ میرے بندے ہمارے ساتھ جیسے گمان رکھتے ہیں ویسے ہی ہم اپنے بندوں کے ساتھ پیش آتے ہیں آپ عبادت کریں شریعت کی پابندی کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں یہ کبھی نہ سوچیں ہم نے اتنی عبادت تو کر لیا ہم نے توبہ استفار کر لیا ہم اتنا ذکر کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں گا کہ نہیں بخشے گا نہیں عبادت کے کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ تمام وسائل و ذرائع اپنا لینے کے بعد آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے کیوں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میرے بندے ہمارے ساتھ جیسے گمان رکھتے ہیں ہم ویسے ہی بندوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اگر میرا بندہ میرے ساتھ بدگمانی نہ کرتا ہے تو ویسے ہم اس کے ساتھ پیش آئیں گے اور اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ جو اچھا گمان رکھتا ہے ویسے ہی پیش آئیں گے میں جانے کا وقت نہیں ہے امام مسلم رحمت اللہ نے اپنے صحیح کے اندر متعدد روایات نقل کی ہیں کہ سے ایک ہاں، ایک مثال مثال میں بتایا دینا چاہتا ہوں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک دین دار شیخ مسلمان شریعت کی پابندی کرنے والا اللہ تعالیٰ سے جیسے گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتے ہیں صحیح مسلم مسلم کی حدیث اللہ سبیر المثال کچھ لوگوں کو یا بعض لوگوں کو جہنم میں مسلمان جلتے ہوں گے چیختے ہوں گے چلاتے ہوں گے بڑا شور مچاتے ہوں گے اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے ان کو نکال لاؤ وہ نکال کے لائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کیوں چلا رہے تھے کیوں شور مچا رہے ہو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے بہت جل چکا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑی پریشانی ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدھے جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے اللہ اکبر اب وہ بیچارہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سوچتا ہے کہ پہلے تو فرشتے یا مولیوں کے ذریعے ہمیں دین ملا تھا اور ان کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچا پھر میں نے نہیں مانا تو اتنے دن تک جلنا پڑا آج تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے آج اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے پتا نہیں کتنے دن تک جلیں گے سر نیچے کیے اور بیچارہ صرف چلا جا رہا ہے اور جب جہنم کی بالکل کنارے آیا تو آ کر کے ٹھہر گیا کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا بات ہے کیوں نہیں داخل ہوتا کیوں وہاں کھڑا رہ گیا کہتا اللہ تعالیٰ جب فرشتہ آیا اور کہا کہ چلو تمہیں اللہ بلا رہے ہیں تو اس وقت میں نے یہی سوچا کہ رب کی مہربانی اب جوش میں آئی اب رب نے نکال لیا تو دوبارہ جہنم میں نہیں لوٹائے گا اللہ میں آپ کے ساتھ یہی گمان رکھا تھا کہ اب ایک مرتبہ نکال لیے تو دوبارہ جہنم میں نہیں لوٹائے گا اللہ فرماتے ہیں جا ہم تو نے میرے ساتھ جیسے گمان رکھا تھا میں نے ویسے ہی فیصلہ کر دیا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ایسا نہ ہو رمضان صرف نماز میں پڑھے اور جنت کے اعلیٰ درجے کی امید رکھے سال کی گیارہ مہینے غیر مسلموں کی زندگی گزارے اور رمضان آ جائے تو مسلمان بن کر کے پکا جنت الفردوس کا وارث بننا چاہے ایسی جھوٹی امید ہے اور جھوٹے گمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے عبادات کے ساتھ شریعت کی پابندی کے ساتھ اللہ اس رسول کے دانت اور اچھا گمان رکھے تاکہ اللہ جیسے گمان رکھیں گے ویسے ہی اللہ تعالی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ذات کے متعلق اچھا گمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اکبر آگے آپ کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو سن لو وانا ماہو ادا زکارانی میرے بندے جب ہم کو یاد کرتے ہیں تو میں اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہوں میرے بندے جب ہمیں یاد کرتے ہیں وہ ہماری حفاظت میں ہماری نگرانی میں ہماری رحمتوں میں ہماری توفیق میں ہمارے ہمارے زیر حمایت رہا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیدا زکرانی فی نفسی نفسی زکر زکر زکر تو تو فیدا فیدا زکرانی فی نفس ہی فی نفسی پھر میرا بندہ اگر آہستہ آہستہ اپنے دل میں مجھے یاد رکھتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں کرنی ہی ملائن اور اگر کوئی ہمارا بندہ کبھی کسی مجلس کے اندر لوگوں میں ہمیں ہماری یاد کرتا ہے اور ہمارا ذکر کرتا ہے تو جن لوگوں نے اس نے مجھے ذکر کیا ہے تو تی مل خیر خیر ہوں تو ان سے لاکھوں گنا بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان میں اپنے اس بندے کا ذکر کیا کرتا ہوں میرے بھائیوں ذکر کے بڑے فوائد ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ اپنی زبان سے ذکر الہی کرنے کے نصیب فرمائے اپنے کو لہٰذا آباد سفر اللہ ہم کل دمبی بول رہی الحمد اللہ وکاسا اما بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کے اور بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں انہیں فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر دل کی راحت دل کا سکون آنکھوں کی ٹھنڈک اطمینان قلب ان تمام چیزوں کا کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا سبب اللہ نے ذکر الہی کو بنایا ہے سورت الرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دینا منتم بکر اللہ بکر اللہ جو ایمان والے ہیں ان کو دنیا میں سب سے زیادہ بے سکون نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نصیب ہوتا ہے اللہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اے میرے بندو سن لو اللہ بکر اللہ ان کلو اگر تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوگا اسی لیے اللہ اکبر ہے داؤد کی روایت نہ حدیث کے اندر آتا ہے مرن نہ کو جب کی کوئی ٹینشن کوئی الجھن کوئی پریشانی لائق ہوتی تھی تو حضرت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوراً نبی علیہ وضو کرتے اور نماز کے لیے تیار ہو جاتی اور آپ کیا بیان فرماتے وہ اے دنیا میں ہمارے نزدیک عورتیں بھی محبوب ہیں خوشبو بھی محبوب ہے بہت ساری چیزیں محبوب ہیں لیکن میرے دل کا سکون اللہ نے نماز میں رکھا ہے جو سب سے زیادہ ذکر الہی اب نماز تو کبھی نہیں پڑھیں گے اور سکون حاصل کرنے کے لیے تعویذیں لٹکائے گا آئے ہاں، تو کریمہ کا ختم کرے گا قرآن خانی کروائے گا اور طرح طرح سے چلا کشی کروائے گا ارے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر اللہ رب العالمین نے آپ کے الجھن کا ٹینشن کا آپ کی تنگی کا آپ کی پریشانیوں کا سارا علاج اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ذکر اللہ قطم ان القروب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون نصیب ہوگا یہ کالے دھاگے چھلے پہننے سے نصیب نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کی جانب سے اگر چاہتے ہو تمہیں کل بھی سکون ہو حاصل ہو تو اس کا ایک راستہ ہے خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو میرے بھائیوں اسی طرح سے ذکر الہی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا میں اللہ رب العالمین آپ کو کل بھی سکون اور راحت نسل نصیب کرتا ہے ایسے ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر عظیم اور مقصد کا وعدہ کر رکھا ہے ودا کے اللہ کا کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی عورتیں جو ہیں آج لہم مغفرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بخش کو تیار کر رکھا ہے ہاں، اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اگر آپ دنیا کی مصیبتوں سے اور دنیا کی پریشانیوں سے بچنا چاہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر الہی میں رکھا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام فرم کی حدیث ہے آپ ان کو پڑھیں اللہ رب اللہ صبح شام صبح شام اگر آپ دعائیں پڑھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو دنیا کی ساری پریشانیوں سے محفوظ رہیں امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ امیر ہیں عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے فرماتے ہیں ہیں ما من من عبد یقول فی کل کل کل وفی وفی وفی یوم مساء بسم اللہ اللہ لا یضر الارض وهو السمیع العلیم رسول جو انسان روزانہ صبح فجر کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پہلے بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اور جو انسان شام کو مغرب کے بعد تین مرتبہ اسی دعا کو پڑھ لیا بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے روزانہ صبح تین مرتبہ پڑھ لیا تو اب شام تک اللہ تارا نے وعدہ کر لیا ہے دنیا کی کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور سب انسان نے مغرب کے بعد شام کو تین مرتبہ اس میں پڑھ لیا تو اللہ شاہ ہیں اب صبح تک کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بے حضرت عباد رحمت اللہ علیہ کو دعا سکھلائی ابان برابر پڑھتے رہے ایک دن انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا لوگوں نے حدیث سنی تو ایک شاگردوں میں سننے والوں میں ایک نوجوان بار بار حضرت ابان کام کو دیکھتا ہے کہا کیا دو اتنے دور سے گھیو رہے ہو میں نے تمہیں ایک اچھی دعا بتائی اور تم مجھے معلوم پتا نکل جاؤ گے ایسے غور سے دیکھ رہے ہو کیا بچے کہا غور سے اس لیے دیکھ رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ جس حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جس نے اس دعا کو صبح تین مرتبہ پڑھ لیا شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اور جس نے شام کو پڑھا رات تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی میں دیکھ رہا ہوں حدیث بیان کر رہے ہیں لیکن آپ ٹیڑھے کھڑے ہیں آپ نے کیوں نہیں دعا پہلیا آپ کو ٹیڑھے کھڑے ہوئے ہیں یعنی ان کا ایک حصہ مفروض ہو گیا جب خالد گر گئی تھی خالد نے مارا تھا اسے کھڑے تھے کہا یہ دعا جب اللہ حل فرمایا اور آپ کے والد نے آپ کو سکھلایا پھر یہ دعا آپ کے لیے کیوں کامیاب نہیں ہوئی دادا کہا اللہ کی قسم حدیث ویسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے اور نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا رہی بات میرے ٹیڑھے کھڑے ہونے کی ہم کو نقصان کیسے پہنچا اللہ کی قسم ایک دن میں نے کوتا کی یہ دعا نہیں پڑی اسی دن یہ مصیبت ہم پر آئی ہے میرے بھائیوں ارے صبح شام کی دعائیں کہو ان دعاؤں سے تمہارے لیے بڑی حفاظت ہوگی نبی صحیح مسلم کی حدیث نبی بھی فرماتے ہیں آج دیکھو جس پر جن کا اثر شیطان کا اثر کہتے کالا سایہ ہو گیا ہے کالا سایہ کیوں ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرو گے تو جن شیطان سایہ سب کچھ پر آ جائے گا ساری مخلوق اس پر مسلط ہو جائے گی ورنہ چلو صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر آپ نے رشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان جب بھی کوئی مرد مومن ادا دخل العبد فی فذکر اللہ جب کوئی مرد مومن اپنے گھر میں داخل ہوا شام کو اور داخل ہوتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ذکر اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کم سے کم السلام علیکم گڈ مارننگ ہاں؟ شیطان تم سے پہلے داخل ہو گیا گھر میں ہاں؟ گڈ نائٹ شیطان اس سے پہلے پوری جماعت لے کے داخل ہو گیا اگر گیٹ پر گھر کے دروازے پر تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ ذکر کیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے سے کی دعائیں کی ہوتی تو نبی رحتا فرماتے ہیں شیطان بدبخت انگلش کے چہرے ایک گروہ جو برابر آدمی کے پیچھے آ رہے تھے جب مرد مومن گھر میں داخل ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کر لیا سلام کیا دعائیں دی تو آپ و شاستر می اللہ ابلیس کہتا کیا ہے شیطان کہتا آپ نے چیلوں سے ار واپس چلو یہ بڑے کٹر مسلمان کا گھر ہے اس نے ذکر کر لیا لا مبی ترکم والا لا مبی ترکم اب تمہارے لیے گھر میں گھسنے کی کوئی اجازت نہیں ہے ایسی نو انٹری کا بورڈ ہے کہ اس کے لگ جانے کے بعد شیطان مرعون کا بھی داخلہ گھر میں ناممکن ہو جاتا ہے آپ نے ساتھ مایا جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جگ دعائیں پڑھ کر کے کھانے لگا ابلی کہتا ہے بھائی اس گھر میں نہ تو سونے کی جگہ ملے گی گھسنے کی اور نہ تو کھانے کی اس لیے چلو کسی ایسے مسلمان کو ڈھونڈو جو بغیر ذکر لاہی کے گھر میں داخل ہو جائے نبی رہتا صاف فرماتے ہیں جب کوئی مرد مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور کہا بسم اللہ بسم اللہ ہی تبص کل تاہ را تو جب یہ دعا پڑھ کر کے مومن گیا تو کہا جاتا ہے بس اس نے گھر سے نکلتے ہوئے باہر جب گیا تو اس نے اللہ کو یاد کر لیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا پہلان ہوتا ہے جاؤ فقد او کیتا تو بچ گیا اور اپنے آپ کو کامیاب بنا لیا وہ تن نا ہو اب جب تک وہ باہر رہے گا شیطان اس سے دور ہٹ گیا ہے تو میرے بھائی شیطان ہے اور دیگر مخلوقات کے عیدا سے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ذکر الہی بہت ہی ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو خوب الہی کرنے اور صبح شام کی اور ہر ہر موقع کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے الہ العالمین ہم نے جو بیمار ہو سکا ہے عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے الہ العالمین جو پریشان حال بھائی یہ پریشانیوں کو دور کر دے الہ العالمین اس ملک کے ہمارے بڑے شیخ زائد شیخ مختون یا ان اور جیسے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے موجودہ رئیس خلیفہ بن زائد اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس میں امت کے لیے اسلام کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے بھلائی اور خیر ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو جو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ وہی اعمال ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر خاص خیر میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس ملک کو امن و امان میں رکھے اور اس کے ساتھ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ملک ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو امن و امان نصیب فرما ہر قسم کا خوف خطرہ ہر تمام قسم کی کے فساد سے اللہ تعالیٰ تمام ممالک کو محفوظ کر دے اللہ فرمین والمسلمین وال والمسلمات عباد الله الله الله الله الله رحمكم يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن والمنكر لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم تعالى أكبر